صدق الله العظيم وبلغنا رسول الله النبي الكريم بنا ولا قال كلام الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرامی قدر نبی کے بیٹو اللہ تبارک کے لشان ہو اللہ شان لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے کار محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و حجم فخر بن آدم آدم حاصل خیر الرسول محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا آج میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ کہ میں حضرت علامہ ضیاء اللہ نوانی صاحب اور حضرت حضرت علامہ غلام نبی صاحب مدت اللہ علی ان کی موجودگی میں آج تقریب کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں میں اور ہمارے مہمان خصوصی نواز شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں اور بھی آپ لوگ بھی میرے معزز و محترم و محتشم ہیں علامہ ضیاء اللہ نمانو صاحب صبح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے ہم ان سے سب بچنے والے بشمور میرے گزارش کریں گے کہ جب سرکار کے در پہ پہنچے تو ہمارے لیے دعا ضرور کریں ان شاء اللہ یہ جب واپس آئیں گے تب میں جا رہا ہوں گا میں نے یکم نومبر کو جانا ہے دبئی میرے ساتھ جلسے ہیں ان کے بعد میں انشاءاللہ سرکار کے در پہ جاؤں گا گا جس کسی کو بھی موقع میسر ہو وہ سرکار کے در پہ ضرور جا کے ہر سب کے لیے دعا کیا کرے کیونکہ تیری راج کے تو لوہ قلم تک پہنچا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا سرکار کی معراج یہ ہے کہ وہ لوہ قلم تک پہنچے ہماری معراج یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سرکار کے قدم تک جانے کا موقع میسر آ جائے چند گلا سنا گے ویسے ماحول عجیب جہی بن گیا جی میری آخری تقریر ہے جی جمہوریت سویر تو میری ماشاء اللہ سے تقریر شروع ہو جانی کیونکہ ہوں میں آیا تو مجھے پتا لگا کہ ملک سے ماشاء اللہ لگ گیا سویرے شاید آ جائے گی کہ فوج تے قابض ہو چکی ہے سب اللہ کے ہاتھ میں اللہ فرماتا ہے جنہوں چاہیے اسی بلندی عطا کر دیے جنہوں چاہیے اسی پستی دے دیے کل اللہ مالک قدموں پہ گلیوں میں لوگ تاج سر کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں میرا کیوں ہوا جب آپ لوگ زمین پہ کھڑے ہو کے بلندی دیکھتے ہیں تو آپ کو آسمان نظر آتا ہے تھی کہ آسمان اچھا ہے جی کدی چن سے بھیج دئیے تو تھی تکو گے تو تمہیں زمین اچھی نظر لگے گی کیونکہ پھر زمین اج کر کے نہیں تکنا اج کر کے تکنا پینا لیکن فی الحال تھی زمین سے دھرتی سے کھلو کے لگتے ہو تو سامان اچا لگتا جی ارش اچا لگتا ہے کرسی اچھی لگتی ہے سات کے سات سامان اچے لگتے ہیں دھرتی سے کھلو کے دیکھو آسمان اچا تو جو ہے دھرتی والوں کے لیے آسمان اچا زمین زمین کے لیے آسمان اونچا تو جو دھرتی ہے اس کے لیے آسمان اونچا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو سین سے پہنچا کر بتا دیا دھرتی والوں جس طریقے سے دھرتی کے سامنے آسمان اونچا ہے اسی طریقے سے تمہارے بھاگ میں اور تمہاری نسبت سے محمد مصطفیٰ کی شان بلند ہے ہے آج وہ وہاں چلا گیا جو تمام اشیاء سے بلند ہیں ان سے بھی آگے میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو بلا لیا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو یہ جو سرکار بلندی کی طرف جا رہے ہیں یا سدرت المنتہا تک پہنچی ہیں یہ مراج نہیں سرکار کا مراج نہیں ہے یہ بیت المقدس میں جانا یہ سرکار کا مراج نہیں ہے آسمان پہ جانا یہ سرکار کا مراج نہیں ہے جنت میں جانا یہ سرکار کا مراج نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ سرکار بیت المقدس میں گئے یہ سرکار کا مراج تھا نہیں آسمان پہ گئے تو یہ سرکار کا مراج ہے سرکار جنت میں گئے تو یہ سرکار کا معراج ہے مراج عروج سے ہے عروج بلندی کو کہتے ہیں کس شہ کا نام ہے مراج یہ ہے کہ ایک دسویں کے لڑکے کو میٹرک کی سیٹ پہ ایسے کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے یہ ہے اس کا مراج کلرک کو ہیڈ کلرک بنا دیا جائے یہ ہے اس کا میراج ہیڈ کلرک کو مینیجر بنا دیا جائے یہ ہے اس کا میراج مینیجر کو جنرل مینیجر بنا دیا جائے یہ ہے اس کا میراج تو میراج یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا مقام نیچے تھا اس کو بلند مقام پہ بٹھا دیا جائے یہ اس کا میراج ہے تو لوگوں نے کہا کہ نبی جنت میں گیا تو یہ نبی کا میراج تھا یہ نبی کا میراج نہیں تھا جنت میرے نبی کے کی کلونی کا نام ہے تو نبی جنت میں گیا نبی کا معراج نہیں یہ جنت کی معراج تھی یہ جنت کی معراج تھی کہ نبی میں پاؤں جنت میں جا کے لگائے یہ جنت کی معراج ہے نبی بیت المقدس میں گیا بیت المقدس کی معراج ہے نبی آسمانوں پہ گیا یہ آسمانوں کی معراج ہے نبی نے پہ سو رکھا یہ کی معراج ہے تو معراج اسے کہتے ہیں کہ چھوٹے مقام سے کسی کو بڑا مقام دے دیا جائے یہ میرے نبی کی سیر ہے یہ کیا ہے سیر ہے اس سیرا میں فرق ہو سیر بڑے بندے دا بندے دا بڑا دل کرتا ہے پھرن نو خوشی ایک ہو سفر ایک ہوئی سیر سفر چھوٹا بھی تے بندے دا من تھک ہے جزیرباد جانا ہوئے سفر تے بندہ تھک جائے گا مری جانا ہو سیر بندہ خوش ہوتا ہے حالانکہ وزیر آباد نیڑے مریض دور ہے لیکن نہیں وزیر آباد باد گئے ہو پیو نے پیم آخیا سفر مری گئے ہو سیر کرن اے سی سیر او گئے ہو اپنی مرضی نال نالو ابا جی نے بھیجا گئے وزیرباد سے تھک گئے مری گئے تے تھکے نہیں کیوں وزیر آباد سی سفر مری سی سیر سفر تے بندہ تھک ہے سیر تے بندہ تھکتا نہیں سفر مجبورن کیتا جا جانا سیر اپنی مرضی نال کی جاتی ہے لیکن تجرب کی گل ہے سارے سفر جہے نے وہ لمے سڈیا سیرا چھوٹیاں ہو گیا نے سفر سارے لمے آتے نے ابھی سفر کرنے کے لیے گجرات لاہور تر کرنے ہاں لاہور اسی امریکہ چلے گئے لاہور اسی دبئی چلے گئے یہ سارے سارے سفر نے جب سیر کرو نکلے اس کو ابھی بازار تک گئے بازار کو نواز شریف پارک تک گئے سڈیا سیرا چھوٹیاں سفر قربان کر کے نبی سے

چلا تو لام مسان تک گیا پر نبی تھکیا نہیں اتنے کسی نے آخیا اسی نبی ورگے ہاں میں آخیا جی تو نبی ورگائے تو ہوں ٹرنا شروع کر کرتے وزیر آباد سولہ میل ٹورتے سی جدو نظر آئے گی تینوں تیرے

میراج ہو رہا ہے ہم جب میراج ہونے لگا میراج سارے انبیاء کو ہوئے میراج سے مراد ان کے درجات بلند ہوئے ان کو مقامات دکھائے گئے لیکن جس انداز سے میرے نبی کو سیر کرائی گئی اس انداز سے کسی نبی کو سیر نہیں ہوئی میرا نبی جب آرام فرما ہے میرے نبی کو میراج ہوا تو کیوں ہوا آپ اس کی بڑی وجوہات ہیں آج بڑی کاغذ ہے بڑی ہے بہت سی وجوہات ہیں نبی کو ہوا تو کیوں ہوا ایک صاحب نے بڑی غضب کی بات لکھی کہنے لگے سرکار ایک دن سو گئے رب تعالیٰ نے علیہ السلام کو بھیجا اے جبراہیل ذرا جلدی سے جانا میرے محبوب کو ذرا اٹھانا اٹھایا گیا کعبے میں جب بلایا گیا کعبے میں جب جا کے کھڑا کیا تو اب تعالیٰ نے حجاب اٹھایا حجاب جب اٹھایا تو امت کے گناہ نظر آئے تو اب کہنے لگا اے میرے حبیب اگر امت کے سارے گناہ کو شوانے ہیں تو پھر ساری رات جاگا کر اگر آدھے گناہ کو شوانے ہیں تو آدھی رات جاگا کر اگر تہائی گناہ کو شوانے ہیں تو تہائی رات جاگا کر میرا نبی خدا کی بار کا میں رو کے کہنے لگا جان لا میں ساری رات جاگوں گا میری امت کے سارے گناہ کر دینا میرا نبی ساری ساری رات جاگنے لگا ساری ساری رات جاگتا ہے بخاری کی حدیث میرے نبی کے دونوں دونوں یا کو سوج جاتے پر میرا نبی رو رو کے یا اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے میری امت کے گناہ معاف کر دے رب نے کہا او میرے یہاں نہ جا کے آ کر ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تیرے پاؤں سوج جائیں تو مشقت میں پڑ جائے میرا نبی ذرا کم جاگا کر لیکن سرکار پھر بھی جاگتے ہیں رب تارا نے سورہ مزمل اتاری رب کہنے یا سونے آیا سی رات جا گیا کر بلکہ ادی نالوں بھی کٹ جا گیا کر لیکن نبی پھر بھی ساری ساری رات جاگتا رب نے کہا جبرائیل عرض کی رب جلیل فرمایا جایا جا جن کی ستائی کری ہے رجب دا مہینہ ہے میرے نبی نو ذرا آسمانہ سے لے کے آ میرا محبوب جب میرے پاس آئے گا میں اسے اپنی رحمت کے خزانے دکھاؤں گا پھر میں پوچھوں گا بتا تیری امت کے گناہ سے آتا ہے یا اپنے محبوب کو اپنی رحمت کے خزانے دکھانے کے لیے سیر کرائی اور سیر کران کا انداز بھی خدا کی بڑا غضب ہے جدو کسی ملتا تو بھیجی جاتی ہے بڑے تمام بڑا کچھ کیا جاتا بھائی گڈی سے جو اپنی شان کے مطابق سلام بن ہوں میرا نبی ہے ظاہر اس گڈی بھی وہی آئے گی جہو جہاں نبی ہے جہاں کا یہ ہے لوکی سوچی پی گئے کہ سرکار اتنے کیون ٹر گئے نے سرکار تھلے کیون آ گئے نے اج تک کسی بندے نے یہ نہیں آخیا جبرائیل اتنے کیون ٹر گئے نے جبرائیل تھلے کیون آ گئے نے کیوں اس کر کے کہ انہوں پتا ہے کہ علیہ السلام کا گھر رکتے تھے کبھی کسی بندے نے مینو نہیں پوچھا بھائی امیرکا گیا تھا واپس آ گیا دبئی چلنا واپس آئے گا یہ تو لاہور جانا واپس کیوں آ جانا کیوں سب نو پتا یہ گھر لاہور ہے میں جانا آنا وا کسی نو پتا نہیں لگتا کیوں نظر گھر والے ہو نہیں سمجھ جاؤ کہ نبی کا گھر کتنے یہ این گل کی سمجھ آ جائے پھر کوئی کسی نہ کہے کہ نبی گیا پھر تمہیں پتا ہر بندہ اپنی مرضی نال سوچتا ہے یہ جی ہزور پا بھی جدو اگ سن تو اگ نے ساڑیا کیوں نہیں سی یہ ہزور کی جدو برف کے کی لگے تو جم کیوں نہ گئے ہر بندے نے اپنی اپنی قسم کے اعتراض کیا اپنی اپنی مرضی کے لگا رہا آپ میں سے اگر کسی آدمی کے پاس ماچس ہو تو میفا سن تھی ماچس ذرا دو کہنے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ والی وسلم آسمان سے جب گزرے تو رستے میں کرائے نار آتا ہے تو سرکار کرائے نار سے گزرے تو جلے کیوں نہیں سرکار جو ہے وہ کرائے دم حریف سے گزرے تو وہ جلے وہاں کیوں نہیں جس جہاں جمتا ہے ہر شہر وہاں سرکار گزرے تو جمے کیوں نہیں تو سرکار جب کرائے نار سے گزرے تو جلے کیوں نہیں دو جواب دیتا ہوں یہ لائٹ اپ زیادہ چل نہیں سکتی پنکھے گزرا بند کیجیے یہ آگ میں سے آدمی کیوں نہیں جلتا اس کی دو وجہ ہے اب اس کو جب ہم جلاتے ہیں اب یہ میری انگلی کو نہیں جلائے گی اگر یہ مسلسل جلتی تو آپ موم بتی کو جلا کے دیکھیں اور موم بتی کے اوپر اگر آپ ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھ کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ گزاریں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کبھی نہیں جلے گا کیوں آپ تو مسلسل جب رہی ہے لیکن انگلی آپ کی بڑی تیزی کے ساتھ ہر سکتا ہے آپ کو موقع نہیں کنار سے میرا نبی گزرا لیکن اس سفید سے گزرا کے انار کو موقع ہی نہیں ملا کہ نبی کو جلا سکے سمجھا ہے اب وہ گزرا تو کس سپیٹ سے گزرا ایک لاکھ ایک لاکھ یہ ایک لاکھ ہزار کلو میٹر جدید ہے فی سیکنڈ بجلی کی رفتار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پروں سے کراس کرتے ہوئے چلے گئے اب زمین کا جو آپ نے سفر کیا خیر وہ کس انداز سے کرتے ہیں آسمان سے براق لے کر آئے اور براک کو بڑا سجایا گیا لیکن اس طرح کا برات نہیں تھا جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں کے اس کا دھڑ عورت کا ہے پیچھے پوچھل ہے اور عجیب سا انداز ہے یہ تصویروں میں دکھاتے ریلوا جنت سے فلما طرح ہو رہے ہیں اور ان میں وہاں برا ہے براق کو جب لایا گیا تو برا لا رہے ہیں جب برا جب آسمان سے چلا آسمان سے جب براج چلا تو براج بالکل خالی حضرت جبرائیل علیہ سلام اپنے پروں پہ ستر ہزار کو ساتھ لے کے چلے حضرت نو کول کول کول جبرائیل آئے تیرے تیرے کیڑا کیڑا نبی ہے ہے ہے کہن کہن لگا لگا جی جی فرشتہ ہوندا صحیح کے او دا نام جی فرشتے کا نام ہے گا وہ گئی اترے گی نا اتوں زیادہ فرشتے کا کی نام ہے میری گئی کا کی عالم ہوئے گا تو نبی کا اپنا کی حال ہوئے گا ارے کرنا چاہنا میرے نبی کے پاؤں پاؤں میں کھڑے کھڑے ہو گئے جانب ہو گئے نبی کو دے نہیں رب پوچھا چکر کی ہے جگانا کیوں نہیں ربا جگاوا جگاوا تو آیا بہت آئی ایک لاکھ کئی ہزار نو سو نکالنے اور پتا نہیں چل رہا ہے ابراہیم اسلام نے نبی کے پیر چنے شکر ہے اتنے کوئی بھابی نہیں تھی نہیں تو انہیں کہنا سی جبرائیل تم نے شرک کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے کو سڈے ہر دلیل نہیں سر دیا کول باہر پوری فوج کھلوتی تھی انہیں کہنا سی جی، اس بادشاہ کے نبی کے پیر چمن تو بعد عبادت ہے آئی کوئی نہیں اور نبی کے جسم لڑ چوما میں تھوڑے نال ٹورن آیا وا میری یعنی گل دیا لین آیا وا اس گل سے ذرا غور کرنا جبرائیل میرے نبی نو لینڈ نہیں کی آیا جیڑا بندہ لین آیا ہوگی وہ توڑ تک جانا جیڑا لین آیا ہوگی وہ جبرائیل توڑ تک نہیں گیا سجنا تل منتہا چھڈ گیا سونے کیوں جا میں کیوں جا سکتا تے جی لین آیا ہوتا تو توڑ تک جانا اور اسے توجہ رہے ذرا سرکار نے جدو علیہ السلام نے آخیا کہ میں آگاہ نہیں جا سکتا تو سرکار نے جی نہیں جا سکتا تو پھر میں گا میرے کو جان نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر میں اس واپس ہو جانا نا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو نہیں جا سکتا تو پھر ابھی جا رہے ہیں گل سنی جی ہوں ذرا میری سننا

ہوں ذرا ذرا توجہ نال سننا ابراہیل چنیا کل میں تک پہنچیا کی سونے میں آگاہ نہیں جانا میرے نے حضور فرمایا تو نہیں جانا تو میں میں جا رہا ہوں پتا نبی نے راہ اگے تکے تکے سن اسکے سات حضور چاہتے جبرائیل میں پیچھا چاہ جب جبرائیل روک گیا سرکار پتا لگا میرے سرکار اگے اے آتے اٹھے ہوئے نا کہ نبی کا گھر ہوئے بچا رہا

میں ایک دن سر سید نے بوے اگے کتا بن لیا علی گڑھ کا ایک منڈا آیا شکیل کہنے لگا استاد جی کتا ہوئے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کہنے لگا تا ہی میں کتا بننے ہیں کہ اسرائیل فرشتہ ہے وہ میرے گھر بڑے اینا تے منڈا بھی سیاح سی کہنے لگا استاد جی اسرائیل نے آنا ہے کتے کی جان کدنی ہے پھر تیری کٹ لینی ہے بھائی فرق یہ کہتا سی مراج کوئی نہیں ہوا ان مراج کا منکر موجودیاں کا منکر ہر شہر کا وہ منکر کہتا کہ میری اقل کے مراج نہیں آتی وہ چلیا تیری اقل ہوے تو مراج بچ آئے نا اقل ہے ہی نہیں مراج میرا نبی آسمانوں پہ کیسے گیا تو کیسے آیا میں قرآن کی تکلیف دے دیا تاکہ منڈیا نو کدی بھولے نہ سمجھ رہے پہلے سپارے چ رب نے ایک نبی کا ذکر کیا انہوں کا نام ہے آدم جی کے تھی سارے پتر ہو تا ہی میں تمہیں کہنا ہونا ہے نبی کے بیٹو قرآن نے بھی تمہوں آخیا یا بنی آدم خزو کی نہ تکم ان کا کل مسجد جی دن آدم دے پترو اے نبی دیو پترو جدو مسیح کے کول جاؤ تو زینت کر کے جاؤ کی مطلب نماز پڑھنے ٹائم چنگے کپڑے پا کے جایا جاؤ کرو چنگی ٹوپی پا کے جایا کرو یہ جی کرتے ہیں مسیح کی کھجی کی ٹوپی پا کے رب کے سامنے کھلو جاتے ہیں وہ بھی ادم سٹی ہوتی ہے جی ڈی سی کے کول جان گے تو پینٹ

سمجھائے گا وہ بھی بڑی عزت کرنے کے کنہیں کول کرنے کے نمائندہ نمائندہ کا کہ امام نمائندہ خدا دا تے محمد مصطفیٰ دا ایک گل یاد رکھنا اور جنہیں ڈی سی کو اچھا کرنا نواز شریف کا بھی چاہتا ہے کہ امام اس حصے پہ کھلو کے تو آجی مارزات کندہ خدا کی بارگاہ چ پیش کر رہا ہوں خیر یہ تو تھی میرا سیاح ہو تمہیں تو دسن کی لوڑ ہی نہیں کہ امام کی کتنی عزت کری گئی ہے ماشاء اللہ تھی بہت زیادہ عزت کرتے ہو سمجھان کی لوڑ ہی نہیں ہے ارے دینا کرنا چاہنا وا جبرائیل سلام جدو آئے میرے نکال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سرکار نو مکے بچ پہنچایا مکے دی سرکار کا میجر اپریشن ہویا اپریشن تو بعد دل توتا گیا دل جدو توتا تے میرا نبی فرماندا ہے میں اپنے دل نو پیا دینا وا میرے دل دیاں دو اکھاں نے اللہ اکبر میرے دل دیاں دو اکھاں نے میرے دل میں پوتا گیا اسے چلے کا دل کٹو اور بندہ بے ہوش ہو جائے گا بندہ مر جائے گا دل کا تڑکنا بڑا ضروری ہے یہ دل تڑکتا رہے تو اسی زندہ دل تڑکنا بند ہو جائے تو اسی مر جانے یا رسول اللہ تیرے سے قربان چاہیے تو آجا دل کٹیا پر تھی پھر بھی زندہ رہے دنیا کو پتا لگ گیا اور نبی زندہ رہن دل کا محتاج نہیں بلکہ دل اس گل کا محتاج ہے میں تڑکا تو نبی کے پہلو میں تڑکا میں تڑکوں تو نبی کے پہلو میں تڑکوں لو جی سرکار وضو کروایا چھپا کے چرتی کوایا اماما سے رکھیا سر تیرا کے ماما شریف اکثر بندے بندے دعوت اسلامی بس ماما پائے اے ماما پشتو والا ماما نو ماما حسین خان کدھر گیا ہے یہ والا ماما اور ہوتا ہے بزرگ آدمی کو کہتے ہیں اور پنجابی کا ماما اور ہوتا ہے اور یہ عربی کا اماما ہوتا ہے اماما شریف کے ساتھ ہوتا ہے سرکار نو اماما شریف پایا ایسے ذرا ان جملہ آنا سے بڑی محبت سننا سرکار جبا پا کے اماما سرکار جدو ٹرے نا آغاز کی تلاوت چنگی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کسی بھی چنگی سبحان اللہ کپڑے کسی کسی دے خوشبو چنگی لگی سبحان اللہ کسی کی ادا چنگی لگی سبحان اللہ پتا لگا سبحان اللہ ادو وسیلہ جدو کوئی شاید چلیے لگے تے میار پیرا میرا نبی اماما شریف پا کے میرا نبی جمعہ پا کے جدو مسیحوں کو کعبے کی پڑیا قرآن کے پہن لگا اتنا سونا لگ رہا سی رب آپے بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی اثرات اب نہیں من المسجد الحرام جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقسا تک ساڑیا سیر گاہ کی نے نواز شریف پارک تک تر گئے وہ نواز شریف نے پیسے دیتے اس پارک دے وہ کھا لیتے ادھر انہیں زبردستی پارک اپنے نام سے بنوا لیا یہ جی نواز شریف پارک کے منڈے سویرے سویرے جا رہے ہیں سیر کرنے پہ جانے نے کتنے جا رہے ہو نواز شریف پارک سیر کرن جا رہے ہیں کتنے منٹو پارک سیر کرن جا رہے چلنے ہاں کتنے فلانے بازار سے سیر کرن چلنے ہاں کتنے فلانے باغ سے سیر کرن چلنے ہاں کتنے فلانے میلے سیر کرن چلنے ہاں کتنے فلانے روڈ سے تھوڑیاں سیر گاہ گندیا جگہ نے پارک گندی جگہ بازار گندی جگہ جتنے پارک ہوئے گندی جگہ بازار سب تو بری جگہ تھوڑیاں سیر گاہ جگہ

مشکا شریف کی ابھی یاد آؤ خود ہو ان کا اب سات سال سے ہی جتھے نظر اوتھے پیر یہ بجلی کی شریف ہے جتھے نظر سے اتنے پیر آئنسٹائن کہہ ہے بجلی کی رفتار نال سفر کرے تو بندہ اب دو منٹ لگتے جی دو منٹ لگتے جی چند پہ جانے ہیں کوئی اٹھ منٹ لگتے تو سورج سے جانے ہیں جی بندہ بجلی کی رفتار نال جائے تو سرکار ایسا زیادہ خطبہ ہوتا ان طرف یہ سپیڈ کا سفر کیا پورا پوری کائنات واپس آ گئے سویر ہونے بھی باقی سن چار گھنٹے سویر ہونے سے باقی سن میرا نبی ساری کائنات پھر کے واپس آ گیا سرکار جدو ترے فرما نے میری براد جدو ترتی تھی جی اگے ٹویا سی تو اگلیاں لتاں لمیاں ہو جی پیچھے ٹویا آتا سی تو پچھلیاں لتاں لمیاں ہو جی سن یہ مرسیڈیز تکی ہے پینتی لاکھ کی لگتی ہے مرتے جی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بندہ نہیں مرتا کیونکہ جی؟ امن مختار چلا رہا سی اگلا فر کے بند کر دیتا بس توں موٹر دے تیرے والد صاحب دی ہے توں ایک سو پینتالی سے چلان دیا ہولی چلا ہے ایکسیڈینٹ ہو گیا تو کن پوچھنا ہے اتنے بندے کھلے ڈلی چلا رہے مرتے کی گی زبردست لفٹی جاتی ہے زمین کے نام نال جاتی ہے سواری چاہیے اپنی لتاں لمیاں تے چھوٹیاں کر دی جائے میرے نبی نو تکلیف نہ اگے ٹویا آئے تے لتیاں لتاں اگلیاں لمیاں پیچھے ٹویا آنے تے لتاں پچھلیاں لمیاں ہو جائے گئے چک ایسا میٹک میں سرکار ترے ایڈی جی تیز رفتاری نال پہ جانے نے میں قربان جاوا جن لوگ میرے نبی جی مثل نے میری گل ذرا دھیان نال سنا ساڈا تو حوصلہ نہیں پہنتا جی آتی نبی ورگے ہیں جہاں حوصلہ پہنتا وہ میری گل ذرا سنے جی پوری پہنتی ہے تو نال نال ملتا جائے سرکار جدو تر پہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکٹ کی رفتار سے میرا نبی سنیا سرکار جب اتنے یاما آ کے چلو یا ون ٹو فائیو ذرا نواں نواں تو بہت تیز دوڑ گا ون ٹو فائیو سے بیٹھو تو ایک اکثر ایک سو دس ایک سو بھی چلا کیونکہ گھٹ انہوں نے بارہ ہی کھانا ایک سو بھی چلا کدی آواز مار دی ہے جناب بٹ صاحب مجال لے جی آواز آپ اگے جا کے میری برتن تو آواز ماری تھی وہ یار میں ایک سو بھی میل جا رہا تھا میرے پتہ ہی نہیں لگا چکی کہ منڈے ابھی سکرین جا رہے ہیں جنہوں پتہ ہی لگا سجے پاس کی ہے پتہ نہیں لگا کبے پاس کی ہے کدی کدی یہ بھی نہیں پتہ لگا دیکھیے ٹھا گڑ لفا سو این کام ہوتا وہ ختم ہو کے پتہ ہی لگا جی شریر پہ لیکن ایک گل ہوں جا ندی کی مثل ہے وہ اگے میرا جملہ کہتے ہیں سرکار ابھی سرکار ورگے ہیں تو موٹر سائیکل سے ایک سو تین میل کی رفتار سے جا رہا ہوں تینوں نہیں پتا لگے گا سجے پاس کی ہے نہیں پتا لگے گا کبے پاس کی ہے اور کبھی کبھی یہ نہیں پتا لگے گا آگے کی ہے لیکن سب کے جاؤں میرا مطلب ایک حق سیاسی ہزار میر میر سکیل کی رفتار سے کٹو کٹ سکیل کی رفتار سے میرا مطلب جا رہا ہے رات کے دفتے نے میں انجن نظر ماری کہ موسا اپنی قبر چ نماز پڑھ رہا تھا اور تینوں کے سامنے دیا چیزاں نظر نہیں آتا اور نبی قبر دیا چیزاں نہیں دس موسا اپنی قبر چ نماز پڑھ حالانکہ جی تمہوں کسی نے جغرافیہ پڑھے ہے کہ سرکار کے راہ کے موسا کی قبر نہیں آ سرکار نے وایا پٹ کے اسپیشلی موسا کی قبر دے کو دی لنگے نے مرار تو دے قبر موسا میں موسا کی قبر کے تشریف سے گزرا مرار تو آپ قبر موسا نہیں بے قبر موسا یعنی جب قبر آئی تو میں اوپر سے نہیں گزرا میں قریب سے گزرا ہوں اوپر سے گزرنا بے قبی ہے ساتھ سے گزرنا ٹھیک ہے تو میں نبی کی قبر کے ساتھ سے گزرا کیوں حضور اسپیشلی گزرے سمجھانا چاہتے تھے ایک قوم آئے گی آخر کی قبر خالی ہوں گی نے شاید اللہ کی قبر کی داتا کی قبر کی فلانے کی قبر خالی ہے مہینے دن اجمیری کی قبر خالی ہے وہ تو میرے ٹوئے نے میرے نبی نے میراج کی رات قبر کے کولوں کی لنگ کے آخیا نبیاں بلیاں دیا قبر خالی نہیں بھری ہوں بھری ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب سے گزرے اور ایک اشارہ اور تھا رحمان پورا میں رہنے والوں انہوں منڈیا کی جدو میں جذبے نکنا وا تو خدا کی کس حوصلہ بد جانا رب تھی زندگی کرے مینو ایک بندہ کہنے لگا تیرا دماغ نہیں کم کرتا تو پھر گجرات واپس چلنا چودہ دن بعد امریکہ چ چی گیارہ لاکھ لا کے تو بائی سو روپیہ لا کے آیا پھر واپس جا رہے ہیں پھر وہ مہینے کی ڈیڑھ لاکھ تیری ہوئے ہوگی یاشی کری تیرے بچے بھی یاشی گے میں کیا میرا تو بچہ یاشی کرے گا انہوں بچوں بچیا کا کی بنے گا جنہیں نے سال میں محنت کی ہے انہوں چڈ کے نہیں اور رب کا کرم ہے وہ چڈیا دبئی تقریر کرن چلنا انشاءاللہ اس بعد ایک دو مہینے بعد میں ناروے ٹور جاگا یہ ذرا پندرہ چودہ دن یہ فائدہ ہوں تو میں نمیا تو نمیا گلا نمی تو نمی چیز آ کے دسنا وا اور نئے طریقے آ کے دسنا وا فائدہ ہو بھی ہوتا ہے سجن خوش ہوتے ہیں دشمن مرد رہتے ہیں یار ابھی اتنے ہی آئے یہ بڑی بڑی دور تر گیا میرا کمال نہیں محمد مستفا کی نظر دس دکھائے گا یہ میرا کمال اس کر کے سجنوں خاطر سب کچھ کر رہے ہیں آڈر ہے بڑی خوشی ہے میں سات سال جڑے لائے نے نا میں رب ربسے سے ضائع نہیں گئے جوش پیدا ہو گیا سامنے نا بس ایک بار سوی سامنے کھلو جائے خروج ہے بابیا جی نقشہ شیر نو پک کے پھر پوچھتے گل دسی کنسی بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی بیٹھ بیٹھی بیٹھ ہے عرض کی کرنا چاہتا ہوں آپ کو جب میں دیکھتا ہوں ایسے طریقے اللہ نماز بھی علامہ غلام نبی صاحب پیچھے پڑیا کرو تیس سال اس مسجد سے شخص نو ہو گئے نے یہ جن جس بندے نو دس سال بھی ہو جانا ہے مولوی کی کرامت ہوتی ہے یاد رکھنا ورنہ مولوی دو تین سال بعد اسی کو نکل گیا ہوں تری سال اس شخص نو ہو گئے زندگی کا ٹوٹا ہوں جی تری سال ساری پتا لگا جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہوئے تو چیڑی پڑی گئی ہوں سارے نبی خاموش سچے فاتحہ سن رہے ہیں یہ فاتحہ تے دلائل دے سنا تے ڈھیر لا دیاں پھر کبھی آیا تے کراں گا علامہ غلام نبی صاحب ماشاء اللہ پوچھ لانا کہ کرا کل امام کرا تو لہو پیچھے کھلو کے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے سرکار نے کی فرمایا پیچھے سارے نبی کو ایک گل اور دس جاواں اس ٹائم جڑی بھی شریعت چلے گی نہ تے شریعت بل چلے گا نہ کوئی چھڑی شریعت چلے گی چلے گی تے شریعت محمدی چلے گی میں جب شریعت کا بل ٹریا تو میں اسپیشلی نفاذ شریعت میں کانفرنس کروائی پیر اگر قادری صاحب نے بلایا میں جی ذرا تقریر کر لیے میں ادو گل کی میں کیا تو فراڈ ہے جی شریف بالکل وہ ایک مولوی صاحب چڑھے نے اخبار سے میرے خلاف بیان دیا وہ فاضی صاحب نے کہ جی یہ جو مولوی شریعت کے خلاف ہیں وہ میں اللہ کے شریعت کے خلاف نہیں اسی شریعت بل کے خلاف آ شریعت بلان میں نہیں آتی میں آتی ہوں یہ تھی اگر بلان ہے شریعت نہیں چاہیے شریعت محمد چاہیے اللہ کے بندوں یہ تو سب ایک چیز کو چھپانے کے لیے تو کوئی گل بنی ہے کتنے گیا جی بل کسی کی جی شریت کچھ بھی نہیں ہوا کوئی میں ڈالا کیوں سات اٹھ مہینے پہلے گئی تھی عرض کرنا چاہنا اے میری ذرا گل سننا شریعت کا مانا ہوتا ہے سیدھا رستہ شریعت کا مانا ہوتا ہے چمکیلا رستہ شریعت کا مانا ہوتا ہے رستہ شریعت کے لیے ہر نبی کی بکری رستہ ہر نبی کا بکرا آدم علیہ السلام کی شریعت بکری موسا کی شریعت بکری عیسا کی شریعت بکری ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بیٹا نو لے سکتے نو سو ننانوے نبی میرے نبی کے پیچھے کھلو کھلوتے اپنی شریفا کی نماز چھٹی اور نماز پڑھی تیری شریعت محمدی کے مطابق کی ہے میرے نبی اور پھر ایک گل ہے عرض کرا میں ساری کتاباں چھانیاں گیارہ سال ہو گئے جدو ہی تقریر کرنا وا پھر پڑھنا وا یہ کوئی خوبی یہ کوئی خامی نہیں چاہتی میں عرض کرا گا ماسٹر کے بھی جن استاد نے گھر جان جدو سکول پڑھا جان تو الگ دے تو بھی پڑھانی ہوگی تو رات پڑھ کے جان مت کوئی گل نمی دن آ جائے میرے استاد سرب نہ بھی رات پڑھ کے پھر میں سرکار بھی سرب نہ تو زبانی جانے رہے شیرداں کو زبانی سن لو میں دس دینا سویرے سویرے میرا امتحان کی نے سب کے میں شروع تو لے کے اند تک دس دینا منڈے میں زبانی سنا دیتی سرکار تے گلابوں زبانی جا رہے تھی میرے پتر نہیں پہلے سرب نہ پر پڑھ کے جانی چاہیے متے کوئی نمی گل پھر آ جائے اس کر کے جدو جاؤ پڑھ کے جاؤ پر میں کرنا چاہتا میں جدو کتاباں پڑھیا مینو کدھر نظر ہی نہیں آیا کہ میرا نبی بیت المقدس پہنچیا تو انہیں وضو کیتا ہو یا کسے نبی نے بھی وضو کیتا ہوئے پتا چلیا نبی نماز پڑھنا آئے سن وضو کروں کر کے آئے سن وضو کروں کر کر کے لیا کرو گھر گھر چ چ بڑی بڑی ہے ہے پریشانی کیتا گھر سکون نازل نا گھر ہو چوبی گھنٹے وی سی آر لگا رہتا ہے گھر چوبی گھنٹے گانے لگے نہیں جی نبی صاحب کی لا لا لیے لیے

سماجی پر پیو آسمان سے پہنچے نال کون ہے السلام علیکم جناب میری آواز آ رہی ہے پہلے تو یہ مجھے بتائیں ہیلو وعلیکم السلام آ گئی آواز کیا حال چال ہے نہیں ان کی آواز نہیں میں صدقے جاواں یا رسول اللہ تہاڈی ہر شے تہاڈی سماعت دا عالم ہوئے گا سرکار فرماندے نے میں جو سننا تسی نہیں سن دے سرکار ہر شے نو سن دے ماں دے پیٹ وچ سن دے لوہے قلم دی آواز نو سن دے تا کیا ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوہ قلم دے لوہ دے اوتے قلم چلن دی آواز نو سن سکدا ہے او قبر دے پیٹ وچ بھی رہ کے گجرات دے جنت جنت ستویں سمان سے چند نال چین کی ہے سرکار جنت نے حضرت بلال مکے نے وہ مکے چی ٹرتے نے سرکار جنت چی آواز سنتے ہیں جہاں نبی جنت چ رہ کے مکے چ ٹرن والے کی جتی کی آواز سن سکتا ہے وہ مکے مدینے میں رہ کے گجرات کے دو دو سلام کیوں نہیں سن سکتا جتیاں کی آواز اچھی نہیں ہوگی جنا گل نہیں کرتا یہ کسیر کے ٹر نے جنے کی اگی تنہا انہیں کی جتیاں لگ جاتی ہے بندے جڑے نے یہ ٹرتے پیر پٹ کے ٹرتے پیر ٹرنے انہوں نے پیر کی آواز نہیں آتی حضرت بلال دے نلین کی آواز نہیں سرکار نے چلنے چ سنی یار سننا تھی تو سارا چیز کہ تھی جتیاں کی آواز سن سکتے ہو کہ سارے بولن کی آواز کیوں نہیں سن سکتے رب نے تمہیں بڑی طاقت دیتی ہے سرکار جب جنت چ نکلے تو ان کا سدرت المنتہا اور جنت جی سدرت المنتہا کے کھولے حضرت جب رہی نظر آم لگے سونے میں رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله